شقیق نے بیان کیا کہا میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت سے مل کر اپنے شوہر سے اس کا حلیہ نہ بیان کرے گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے صحیح بخاری حدیث سمر پانچ ہزار دو سو اکتالیس